بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیے مسلم تھاٹ جس کو کہتے ہیں اس میں ایک پرابلم یہ آ گیا ہے کہ لوگ جو ہیں کی زندگی کے بار بار حصے کو مارے سمجھ لیے ہیں آگاہ سے اور شروع کا جو مارج ہے اس کو ہمارے نہیں سمجھتے یہ بہت بڑی مصیبت ہے جیسے آپ کے امریکہ کے ساتھ گئے تھے ہمارے دلی میں وہ یہاں کے خاص آدمی ہیں تو انہوں نے ہماری جو جگہ ہے وہاں پر انہوں نے کبھی دیکھی اسلامی مہنگائی کا موضوع تو ان سے سفر کے بعد پوچھا گیا کہ انڈیا میں ہم لوگ مائنارٹی میں ہیں یہاں ہمارے لیے آپ کا مشورہ کیا ہے تو اس سوال کے بعد دیر پال مومنٹ وہ سوچنے لگے پھر کہا کہ بہت مشکل سوال ہے تو انہوں نے کہا کہ اسلام میں پوزیشن آف اسکل کا ماڈل ہے لیکن اسلام میں پوزیشن آف مالسٹی کا ماڈل موجود ہے یہ انہوں نے جو بات ہے کی سب کے بارے میں چھایا ہوا اس لیے آپ دیکھیں ہسک جہاز کی باتیں ہو رہی پارٹی کی باتیں ہو رہی لڑنے پیڑی کی باتیں ہو رہی وہ شروع کرتے ہیں اسلام کی تاریخ کو بل سے اور ہونے سے حالت کر رکھا ہے یہ بالکل ہی صحیح نہیں ہے تو جو دین کا تصور ہے اس کو صحیح آپ جب بڑھ پائیں گے جب آپ کو اس پوری زندگی کو لے کر تصور بنا ہے جو آدمی اس کا فوراً جہاز موجود کرتا ہے فوج کی بات کرتا ہے حکومت کی بات کرتا ہے خلافت کی بات کرتا ہے اور نافذ کرو کی بات کرتا ہے وہ یہ سوچتا تھا فیصلہ تیرا ساتھ مکہ میں تھے تو وہ ایسے نہیں تھا تو وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا وہ پورا دور جو ہے مصروف ہے اب جو دور ہے جو فیور کر رہا ہے وہ بدل تو مدر دور کا بھی کوئی مانو نہیں لے تو دیکھیے صحیح تصور یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ مدنی دور اور مکے دور کی جو یہ جو فیڈرائزیشن ہے وہ ریلیٹو ہے وہ ریئل نہیں ہے ایسا نہیں کہ مکے دور جو ہے دور تھا دور دور ہے ایسا کچھ بھی نہیں اصل یہ ہے کہ رسول اللہ کا جو مشن کا دعوت وہ اصل ہے اصل جو ہے جس سے آپ اللہ کے پورے مشن کو آپ کے پورے ماڈل کو سمجھ سکیں وہ ہے دعوت یعنی سینٹرل تھیم جو ہے سینٹرل تھیم وہ دعوت ہے تو سچ پوچھے تو

مطلب دور مطلب ہے یعنی مسائل کو بارے کا سب جو ہے نہ کوئی کاوٹس سے نہ کوئی پسندی ہے سب ہے مسائل کو بارے کرنا ٹارگیٹ ایک ہی رہے گا ہمیشہ مکی تو ہو یا مزید اور ہو انڈیا ہو یا امریکہ ہو چار گز سے دیکھ رہے گا مسائل اچھا مسائل ڈفرینٹ ہوتے ہیں ہر جگہ کے تو مسائل پر سب کرنا ہے سب کے بارے میں ایکشن نہیں ہے سب کا مطلب ہے ریزلٹ اورینٹیڈ پلاننگ سب کا مطلب ہے ریزلٹ اور سب لذی پانی جو ہے تو سب اونچ اونچی آگ کیا سب کرتا ہے تو کیا کرتا ہے انیکٹو ہو جاتا ہے مطلب نہیں ہے ایک ہے بے صبری کا طریقہ ایک ہے صبر کا طریقہ بے صبری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو آپ جم کر دیں کوئی بھی سامنے شروع کر دے تو یہ بے صبری یہ لگ اور سب یہ ہے کہ آپ کوئی سچویشن سامنے آئی تو آپ اپنے کو کنٹرول کرتے ہیں اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہی اپنی ڈسپلن میں رکھتے ہی کوئی ریئیکشن نہ کرتے ہی سوچے اور اتارٹی سچویشن یہ سوچے کہ یہ اتارٹی سچویشن کیا پاسبل کیا پاسبل نہیں کون سی اسٹیٹ جو ہے وہ ریزلٹ نکلے گا کون سی ریزلٹ نہیں نکلے گا ریزلٹ اورینٹیڈ پلاننگ اس کا نا سب تو دعوت ہی ایک اٹرنل ٹارگیٹ ہے اسلام دعوت اللہ دعوت اللہ آدموں کا بھی تھا ہر ابراہیم کو بھی تھا ہر مسیح کا بھی تھا اسلام بھی تھا آج بھی رہے گا تو دعوت کا جو مشن ہے وہی اسلام کی سینٹرل تھیم ہے وہی ہمیشہ باقی رہے باقی جو چیزیں ہیں وہ ہمیشہ اکائٹ سچویشن رہیں گی اسی لیے قرآن میں لکھے دو ادین اور منہاج ادین جو ہے وہ بدلتا نہیں منہاج بدلتا ہے تو ادین وہی ہے دعوت اللہ اور منہاج جو ہے لکھن ہے طریقہ کار ہے پلاننگ ہے وہ سب ہمیشہ ہمیشہ ٹو دا سچویشن ہوتی ہے اب دیکھیے اس کی وجہ سے جو لوگ جہاد اور پولیٹیکل رول سے شروع کرتے ہیں سوچنا تو ان کے ذہن میں وہ ساری چیزیں حلف ہو جاتی ہیں جو سلحا کرنے پڑے تھیں بسا کر دی تھی کامان خود کو برداشت کیا کچھ اس کے خلاف بولے بھی نہیں کچھ بھی نہیں میرا خیال ہے آپ کے مسلمان کہاں جاتا ہے بس بابری مسجد میں بس کر دیا انہوں نے ہنگامہ کھا کر کے تو وہ ان کے نمونہ نہیں ہے اور نمونہ ہوتا سوچتے کہ بھائی رشوا اللہ صاحب نے برداشت کیا تھا تیرہ سال تک کعبہ کو تو سوچا ہم کہ کیوں برداشت کیا کیوں برداشت کیا کام چلتا رہے اگر اس پر کریں گے دور اللہ کام نہیں ہوگا اب یہ ان کے مائنج ہے مسلمان کو مائنڈ سے حصہ کہ خود مدینہ میں دیکھیے خود مدینہ میں اس وجہ سے مارے تو وہاں پر یہود کافی تھے اس وقت تو آپ نے یہود کے تو لفظ لیا اپنا اب بہت کیجیے کتنا بڑا یہ پالیسی ہے کہ کیولا یہود کے نام پر آپ یہود سے لڑائی کر رہے اور اس لڑائی کیا کیا اپنے کو بنا لیا ایک ساٹھ برس سے مسلمان لڑ رہے ہیں قبل اول کے نام قبل اول ہمیں آپ کے قبضہ میں لینا ہے اور یہ اس سے لڑ رہے ہیں اور جس کے اقبال کے نام پر وہ لڑ رہے ہیں اس کا معاملہ یہ تھا کہ فلاح صاحب نے خود یہود کا اپنا قبضہ بنا لیا بغیر کسی یعنی یہ مانگنے کی تھی اب سوچ کا فرق جس قبل اول کو لوگوں نے جہاد کا سبجیکٹ بنا رکھا ہے وہ قبل اول رسدا کے لیے ایڈجسٹمنٹ کا سبجیکٹ تھا یہ بات سمجھنے کی بات جو مسلمان یہود کے خلاف جہاز چلا رہے ہیں وہ یہی کہنا قبل اول کو ہمیں واپس لینا ہے قبل اول پر یہ مجھے قبضہ ختم کرنا ہے اور اس میں کیا کہ قبل اول یہودی کے پاس رہے قبل اول پر یہودیوں کا مینجمنٹ رہے تو یہاں پر یہودیوں کا قبضہ ہے آپ نے خود رہتے بھی اپنا قبضہ نہیں کو بنا لیا آپ نے کبھی بھی چلیں نہیں کیا تم ڈرائیور کا قبضہ خراب کرو آج جو ہے جو ڈرائیور پر یہودیوں کا قبضہ ختم کرنے کے لیے سال بس لڑ رہے اور اس نے کیا کیا تم ڈرائیور کو ان کا قبضہ مانتے ہوئے خود اس طرف نماز پڑھنے لگے ماتر کی بات